لي واحلل عقدة من اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوک كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في امددی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معجز سامین کرام اور عبت ب خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آبائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامین کرام بڑی تشویش میں ہیں ہم کیا بات کریں کیا نہ کریں کون سے عنوان کو چھیڑے کون سا موضوع اٹھائیں وقت بڑا محدود ہے اللہ ہی فضل کا معاملہ فرمائے کرم کا معاملہ فرمائے اللہ اگر چاہے ایک قطرے سے پیاز بجھا دے اور اللہ ضد پر آ جائے سمندروں پانی پی لے اللہ اس کی پیاس نہ بجھائے اللہ مختصر وقت میں وہ خیر و برکت نصیب فرمائے جس سے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے پر وہ راضی ہو جائے اور اس کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راضی ہو جائیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر مرحمت فرمائے شفاعت کا پروانہ نصیب فرمائے حضرات اللہ تبارک تعالی نے قوموں کی ہدایت کے لیے تقریباً سوا لاکھ امبیا علا علیہ مسلاط وسلام کو مبوض فرمایا اور اللہ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علا نبی علیہ سلاد وسلام سے اور ختم فرمایا نایا سربر کون دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ کے یا ان تمام پیغمبروں میں تمام نبیوں میں تمام رسولوں میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے اعلی مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ نے مختلف پیغمبروں کو مختلف خصوصیات سے نوازا حضرت علیہ سلاد وسلام بیماروں کو شفا یاب کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے آپ کو بادشاہت دی تھی پرندوں سے بات کیا کرتے تھے حیوانات سے بات کیا کرتے تھے اللہ نے حضرت موسا علیہ السلاط وسلام کو جو خصوصیات مرحمت فرمائی ان میں ایک خاص کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ سلاط وسلام اللہ تبارک تعالی سے بات کیا کرتے تھے اسی لیے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے بے انتہا شوق تھا اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم کلامی کی لذت محسوس کیا کرتے تھے چھوٹے بڑے بہانے سے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے مرتبہ مصالحہ علیہ تو وہ سلام اللہ تعالی سے بات کر رہے تھے بہانا چاہیے تھا فرمانے لگے اللہ آپ نے ہماری قوم کو اور ہماری قوم کی ساٹھ لاکھ افراد کو من و سلوا دیتے رہے آسمان سے روزی نازل کرتے رہے خاص نعمت مرحمت فرماتے رہے اور قدرتی طور پر بچے کے جسم پر آپ نے کپڑا دے دے دیا آج ہمیں کپڑا خریدنا پڑتا ہے وہ پرانا ہوتا ہے اس کا سائز بدلتا ہے کہا کہ آپ نے وہ کپڑا دیا جسم کے بڑھوتری کے ساتھ وہ کپڑا بھی بڑا ہو جاتا تھا مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا من و سلوا دیا بٹھا کر قوم کو ساٹھ لاکھ افراد کو کئی سال تک آسمان کا دسترخوان نازل فرمایا اور عمریں لمبی دی پانچ سو سال کی عمر میں کوئی بچہ جوان ہوا کرتا تھا اور بالغ ہوا کرتا تھا اے اللہ ایسی پاکیزہ قوم اور ایسی تیری محبوب امت کیا کوئی اور ہوگی حضرت علیہ سلاد وسلام یہ سمجھ رہے تھے سب سے آخری قوم اور سب سے آخری امت یہی ہے اللہ کی خاص نعمتوں سے مالا مال کپڑا ان کو ملا عمر ان کو ملی آسمان کا دسترخوان ملا من و سلوا ملا اللہ کی خاص نعمتیں رحمتوں سے یہ مالا مال ہوئی قوم اور کوئی دشمن قوم ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالی نے فرمایا اے موسا میں پیغمبروں میں ایک آخری پیغمبر بھیجنے والا ہوں جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امت تیری امت سے ہزاروں درجے زیادہ قیمتی ہوگی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری درخواست ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ قوم مجھے مرحمت فرما دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا بہت پہلے آپ آ چکے ہیں اور بہت بعد وہ قوم آئے گی آپ کو وہ قوم نہیں مل سکتی مجھے مانگا آپ کو مانگا حضرت موسا علیہ السلام نے بنگلور کے مسلمانوں کو کرناٹک کے مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو ایشیا کے مسلمانوں کو عالم اسلام کے مسلم یہ سب امت ہے آقا کے امت ہی مسلک الگ ہوا تو کیا ہوا دیوبندی ہیں بریلی ہے تبلیغی ہے جماعت اسلامی ہے پوچھو پیغمبر کون کلیمہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بریلی میں یہی دیوبند میں یہی نظام الدین میں یہی عرب میں یہی عجم میں یہی ایران میں یہی ترکی میں یہی ہر جگہ یہی کلمہ مانگا حضرت ابو سلاط وسلام نے اللہ نے کہا نہیں بہت بعد میں آئیں گے آپ کو یہ قوم نہیں ملے گی آخر میں حضرت موسا علیہ السلام نے درخواست کی اے نہ کام کیجئے کم سے کم دیدار تو کرا دیجئے کہاں دیدار بھی نہیں ہو سکتا وہ عالم اربا میں ہیں وہ اپنے آبا اجداد کی پشتوں میں ہیں میرے دستور کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے کہ میں ان کو دوبارہ لے آؤں جب آنا ہے تب آئیں گے کہا اللہ کم سے کم آواز تو سنا دیجئے آواز سنائی کہا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ اور ان تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک آنے والی ہے اس نے اللہ سے کہا لبیک و صادئی علیہ السلام نے جب یہ پیارے الفاظ سنے کہا اللہ کسی طریقے سے آپ یہ امت دے دیجئے کچھ افراد دے دیجئے اللہ نے کہا نہیں دے سکتے تب حضرت موسا علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری نبوت لے لیجئے میری رسالت لے لیجئے میری شان کلیمی لے لیجئے میری تورات کو لے لیجئے کم سے کم آخا کے غلاموں میں مجھے پیدا فرما دیجیے اللہ نے فرمایا تقدیر کا قلم سوکھ چکا ہے لوہ محفوظ بند ہو چکا ہے اب کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں بخاری شریف اٹھائیں ترمیزی اٹھائیں ابو داؤد اٹھائیں ابن ماجہ اٹھائیں تفسیر اٹھائیں اور آپ فکا اٹھائیں اس امت کی شان بیان کیے بغیر کوئی محدث اپنی کتاب کو ختم نہیں کرتا کوئی مفسر اپنے کلام کو ختم نہیں کرتا اتنی تعریفیں ہیں اتنی تعریفیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مہدان محسر کے اندر ایک درخت لگایا ہے جس کا نام توبا ہے اور آقا نے فرمایا دنیا کا تیز رفتار اونٹ اگر کوئی بیٹھ کر اس میں جائے پانچ سو پانچ سو سال تک جائے اور اس کی ہڈیاں اس کے جسم سے نکل جائے اس کا گوشت نکل جائے اور وہ مر جائے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا اور وہ ساخیں جب آپس میں ملیں گی ایک سریلی آواز نکلے گی اللہ کے ہم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس کے اندر ہوگی آقا نے فرمایا موسا کیا تم جانتے ہو یہ درخت ہم نے کس کے لیے بنایا ہے فرمایا ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے جب تک یہ امت اس سائے کو حاصل نہیں کرے گی اس امت کا پیغمبر حاصل نہیں کرے گا حرام ہوگا کہ کوئی پیغمبر اس درخت کے سائے کو حاصل کرے اور یہاں سے وہ آرام حاصل کرے اور جنت میں اس وقت تک داخلہ نہیں ہوگا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ بڑھے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ بڑھے تعریف کی تعریف ہے کلام پاک کے اندر کھولیں تعریف ہے کہ فضل آدھا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے المؤمنین انا اندان سر رسولنا ہم جو ہے نبیوں کی مدد کریں گے اور نبی کے ساتھ جو صحابہ ہیں اور امت ہیں ان کے مدد کریں گے ہم نے بدر میں مدد کی ہم نے عہد میں مدد کی ہم نے تبوک میں مدد کی ہم ہمیشہ ابو جہل کا مقابلہ کروایا معاذ اور معافذ کو پیدا کیا ہم نے ابو لہب کو پیدا کیا تو ہم نے اس کے لیے صحابہ کرام کے اندر حضرت خالد ابن ولید کو پیدا کیا عمر بن قطاب کو پیدا کیا عبداللہ ابن ابن سلول کو پیدا کیا حضرت عمر فاروق کو پیدا کیا یہ امت کبھی بانج نہیں تھی یہ امت کبھی یتیم نہیں تھی اس امت پر مختلف قسم کے حالات آئے مختلف قسم کے طوفان آئے مختلف قسم کے زلزلے آئے اور کبھی کوئی جھٹکا اس امت کو ہلا نہ سکا لیکن آج مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آج جو حالت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے میں آ رہی ہے پٹ رہا ہے کون ظلم کی چکی میں پس رہا ہے کون کس کی آبرو لٹ رہی ہے کس کی عزت لٹ رہی ہے کسے ٹاڈا کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے کس پر کوٹا لگایا جا رہا ہے مسجد کو مندر کون بنا رہا ہے کون اذانوں پر پابندی لگا رہا ہے کون حج پر پابندی لگا رہا ہے کون داڑی والوں کو گالیاں دے رہا ہے کون مدارس عربیہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے ہم نے کس کا کیا بگاڑا اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے خون دیا ہمارے اکابرین نے جامع شہادت پیش کیا کنزیر کے چمڑوں کے اندر ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگان دین کو ڈال کر زندہ سلگتی ہوئی آنکھ کے اندر جھلسایا جایا جاتا تھا اور میرٹ سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں کسی اللہ والے کو پھانسی پر نہ لٹکا دیا گیا ہو وہ کون سا انگریز کا توپ توپارا تھا جس کا شکار ہمارے بزرگ نہ بنے یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ دیش وی تھے یا دیش کے وفادار تھے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے یہ کون تھے یہ مجاہد آزادی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے یہ انار کے درخت کے نیچے محمود پڑھانے والا اور محمود پڑھنے والا یہ کون تھا یہ کون سا درس دیا جا رہا تھا یہ کون سا درس لیا جا رہا تھا ہم نے کون سی مندر کو ڈھایا ہم نے کون سے گردوارے کو ڈھایا ہم نے تب ہے ان کے گیت پر اور ان کی رام مالاؤں پر اور ان کی مہا بھارت پر اور ان کی رامائن قرآن پر ہم نے پابندی کی بات کی ہم نے اس ملک کو مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ان کے جسموں کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے اگر مالٹا کی جیل کو بولنے کی طاقت ہوتی ہے تو وہ بولے گی اگر بران تالا موبائل کی جیل اب بول سکتی ہے ابو غریب کی جیل اب بھی بول سکتی ہے انڈمان نکوبار کا کالا پانی اگر بول سکتا ہے تو بولے گا اور اس ہندوستان کی سرزمین میں جہاں کوئی ہمیں انگلیاں اٹھانے والا داڑیوں کو برا بھلا کہنے والا مدارس پر انگلیاں اٹھانے والا مساجد پر انگلیاں اٹھانے والا قرآن پر پابندی کی باتیں کرنے والا اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے والا ایک مثال اس ہندوستان کی تاریخ کے اندر نہیں بتا سکتا اس سرزمین کے اندر ہم نے ہزار سالہ حکومت کی ہم نے مندروں کو روپیہ دیا گردوارے کو پیسہ دیا ہم نے پنڈتوں کو وظیفہ دیا ہم نے جائیدادیں دی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا پکا مذہبی آدمی آج بھی ان کے ریکارڈ کے اندر یہ بات ثابت ہے مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اپنی وفاداری بتانے کی ضرورت نہیں ہماری طرف انگلیاں اٹھانے والے اگر خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے پیروں تلے ایک مٹھی مٹی اٹھا لیں گے اور اس سے پوچھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ سننا ان اللہ اس مٹی کے قطرے کے مٹی کے اندر بھی ہمارے اکابرین کے خون کی بو اور شہادت کی خوشبو محسوس ہوگی ہمیں کوئی ہمیں جتلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کا کیا بگاڑا ہندوؤں کا کیا بگاڑا ہم نے اپنے پڑوسیوں کا کیا بگاڑا قرآن شریف کے اندر تو سخت مذمت ہے کہ تم اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرو اس نے سلوک کی تعلیم دی گئی قرآن شریف کے اندر کہا گیا وہ ان جاہدا کا انام کا بھی مال سلا کا بھی علم فلا کتی ہوگا وہ صاحب ہوگا کت دنیا باروں کا میرا رب ہر گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہو مشرق ہو میرے نا فرمان ہو اگرچہ میں انہیں جہنم کے اندر ڈالوں یہ دوسری بات ہے وہ صاحب ہوں معافی دنیا ماروں تم نیک سلوک کرنا بتاؤ دنیا والو بتاؤ ملک والوں ہمارا قصور کیا ہے ہمارا جرم کیا ہے ہمارا جرم یہی ہے ہم شراب کو برا کہتے ہیں ہم چوری کو برا کہتے ہیں ہم رشوت کو برا کہتے ہیں ہم قتل کو برا کہتے ہیں ہم غارت گری کو برا کہتے ہیں ہم دہشت گردی کو برا کہتے ہیں اگر یہ اسلام نہ ہوتا یہ مدارس نہ ہوتے یہ مساجد نہ ہوتے یہ اللہ کا نام لینے والے اور سننے والے نہ ہوتے ہماری طرف انگلیاں اٹھانے والے سن لو آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کو اس وقت تک اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک باقی رکھوں گا جب تک کہ دنیا میں میرا نام لینے والا باقی رہے گا آج اگر ان مندروں میں گنٹھی بج رہی ہے ان گردواروں کے اندر اور اس سرزمین کے اندر اللہ کے نافرمان اللہ کے دشمن اللہ کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اللہ کی زمین پر چل رہے ہیں اللہ کا دیا اناج کھا رہے ہیں یہ مدارس کا صدقہ ہے یہ ہمارے نمازوں کا صدقہ ہے یہ ہمارے کا صدقہ ہے جس دن یہ سجدے ختم ہو جائیں گے یہ مدارس ختم ہو جائیں گے یہ نبی کا نام ختم ہو جائے گا یہ درود ختم ہو جائے گا یہ عشق مصطفیٰ ختم ہو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ سورج کو بے نور کر دے گا چاند کو بے نور کر دے گا ستاروں کا آپس میں ٹکرا دے گا زمین کے اندر زلزلہ بپا کر دے گا اس ملک کو ہم نے دیا ہے اس ملک کو ہم نے سوارا ہے ہماری اکابرین جو تعلیم دیتے ہیں وہ اس نے سلوک کا تعلیم دیتے ہیں ہیں حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں نوجوانوں پھر کیا وجہ ہے کہ آج اتنا چیخ چیخ کر کہنے کے باوجود ہم نے چوراہوں میں کہا ہم نے استماعت کے اندر کہا ہم نے میڈیا کے اندر کہا ہم نے ٹی وی کے اندر کہا ہم نے فلم میڈیا کے اندر کہا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں کیوں ستایا جا رہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے کیوں ہمارے مئو اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے کیوں گجرات بنانے کی بات کرتے ہیں کیوں یہ گائے کشی کی بات جو ہے گائے پر پابندی کی بات کرتے ہیں حج کوٹے پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں کیوں یہ ٹوپیاں نکالنے کی بات کرتے ہیں نوجوانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں قصور ان دشمنوں کا نہیں ہے قصور یہود کا نہیں ہے قصور عیسائیوں کا نہیں ہے قصور امریکہ کے کتوں کا نہیں ہے قصور گورے جو ہے چمڑی والے اسلام مسلمان دشمنوں کا نہیں ہے قصور ان نوجوانوں کا ہے جنہوں نے اسلام کی شبی غیروں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کی ہے تو کس چیز کا مسلمان ہے چہرے میں اسلام نہیں لباس میں اسلام نہیں کاروبار میں اسلام نہیں شادی خانے میں اسلام نہیں تیری عورت کے اندر حیا نہیں تیرے معاملات صاف نہیں تیری لیوا دیوی صحیح نہیں وہ قرآن جو تو نہیں پڑھتا تیرا باپ نہیں پڑھتا تیرے دادا دادی نہیں پڑھتے تیرا خاندان قبیلہ نہیں پڑھتا اس کافر کو کیا ضرورت ہے اس بی جے پی والے کو کیا ضرورت ہے اس انگریز کو کیا ضرورت ہے اس اسرائیلی کتے اور امریکی کتے کو کیا ضرورت ہے وہ تو بیوی موجود ہے این ڈی ٹی وی کے اندر شاہ رخ خان کو لائیں گے وہ ناشتے والی رنڈی کو لائیں گے وہ دلیپ کمار کو لائیں گے اور ان کو پوچھیں گے اسلام کیا ہے نوجوان تیری غلطی ہے کہ تو نبی کے اخلاق کو قوم تک نہیں پہنچایا نبی کی صورت کو نہیں پہنچایا نبی کی سیرت کو نہیں پہنچایا نبی کے کیریکٹر کو نہیں پہنچایا یاد رکھ لے حضرت مولانا الیا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرماتے ایک کافر کا جنازہ گیا حضرت و قطار رونے لگے کسی نے پوچھا حضرت یہ تو کافر کا جنازہ تھا آپ کیوں رو رہے ہیں کیا کوئی آپ کا عزیز تھا یا کوئی آپ کا پڑوس تھا حضرت مولانا الیا صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں اور برکت نازل فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مشین کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلائے نظر بد سے حفاظت فرمائے آسمانوں سے بلند بلندی اللہ تعالیٰ آپ کے مشین کو نصیب فرمائے حضرت مولانے نے فرمایا قیامت کے دن آج جس کو تم کافر کہہ رہے ہو جس کو تم مشرق کہہ رہے ہو لوگوں آج اگر میں اڈوانی کو گالی دوں آج اگر میں بش کو گالی دوں آج اگر امریکہ کو کتا آج اگر برطانیہ کی عورت کو رنڈی کہوں مسلمان نعرے مارنے لگتا ہے مسلمان خوش ہو جاتا ہے واہ صاحب کل کی تقریر کیا تھی انہوں نے امریکہ کو للکارا انہوں نے بی جے پی کو للکارا انہوں نے ٹھاکرے اور اڈوانی کو للکارا مسلمانوں گالیاں دینے تو سب کو آتا ہے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بارے میں آتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے ابو جہل خود کہتا ہے سینتیس مرتبہ آپ کو قتل کرنے کے قتل کرنے کی دھمکی دینے کے باوجود حرم محترم میں آپ سچد تھے اون کی اوجڑی میں نے ڈالی کانٹے میں نے ڈالے شاعر میں نے کہا کاہی میں نے کہا جادوگر میں نے کہا لیکن میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ابو جہل کہتا ہے سینتیس مرتبہ آقا بدف سے نفسی اپنے جان کے خوف کے بغیر میرے در پر آ کر آپ نے اپنے کلیمے کو پیش کیا تھا تم نے کیا پیش کیا تمہاری تجارت میں اغیار کی تجارت میں کیا فرق ہے غیروں کی تصویریں تم لگاتے ہو غیروں کی تصویریں وہ لگاتے ہیں بینک سے لون تم نے لیا بینک سے لون اس نے لیا گاہک کی آنکھوں میں دھول تم جھونکتے ہو گاہک کی آنکھوں میں دھول وہ جھونکتا ہے اور جب سیاسی اتل پتل ہوتا ہے الیکشن کا موقع آتا ہے پچاس پچاس روپے کے اندر پچیس پچیس روپے کے اندر کیا مسلمان اپنی ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہے وہ بی جے پی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسلام مسلمان دشمن جس نے ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں کو لوٹا اور جس نے گجرات جیسا ماحول بنانے کی قسم کھائی ہندوستان کے چپے چپے کے اندر اس سرزمین بنگلور کے اندر اس کرناٹک کی ٹیپو کی سرزمین کے اندر داڑھی والے اور پیشانی کے اندر نماز کا گھٹا رکھنے والے یہ کہہ کر قوم کو بے وقوف بنا کر صاف پارٹی کو نہ دیکھو آدمی کو دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے تجھے ووٹ ڈالنے سے کیا پارٹی کو تقویت نہیں ملتی آج اگر اگر تجھے آئندہ کوئی کام منظور کرانا ہے تیرے باپ سے منظور کرائے گا تیری بیوی سے منظور کرائے گا ہمارے ضمیر ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے ایک مرتبہ وہ تھا کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک صحابی کو روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا لالچ دیا حکومت لینا چاہو لے لو اور اپنی شہزادی سے نکاح کرنا چاہو کر لو حکومت کو ٹکرا دیا اور شہزادی سے نکاح کو ٹکرا دیا کہا مجھے آقا کی غلامی چاہیے مجھے آقا کی جوتوں کی دھول چاہیے مجھے آقا کی چرن چاہیے میں دیکھوں گا اسی حالت میں مر جاؤں گا قید کے اندر ڈال دیا گیا کئی دن تک بھوکا رکھا کئی دن تک پیاسا رکھا جب بھوک ستائی سور کے گوشت کو پیش کیا گیا حرام تھا جو اس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے کہا کہ بھوکو مر جاؤں گا اس طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا نگاہ نہیں اٹھاؤں گا پھر جب پیاس لگی شراب کے پیالے کو پیش کیا گیا حرام تھا جو اس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے پھر اس کے بعد کہا یہ تنظیم کے گوشت سے اور شراب کے گھونٹ سے پگلنے والا نہیں شہزادی کو بند کمرے کے اندر بھیجا اور کہا کہ اسے منواؤ کہتے ہیں کہ نگاہ کو جو نیچے کیا تو پھر اٹھا کر دیکھنے کا نام نہیں لیا بند کمرے کے اندر شہزادی تین دنوں تک مناتی رہی روم کے بادشاہ کو آ کر اس نے رپورٹ دی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے یہ کون سے بت کی طرف یہ کون سے پتھر کے مجسمے کی طرف تم نے ہمیں بھیج دیا ہے گنا ان کے سامنے آتا تھا بادشاہ ان کے سامنے آتی تھی لڑکیوں کا حسن ان کے سامنے آتا تھا دولت ان کے سامنے آتی تھی آج ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے اپنے ضمیر کا سودا کر رہا رہا ہے اے نوجوان تجھے کیا ہو گیا کس طرف تو جا رہا ہے اے کعبہ کے محافظ اے نبی کے روزے کے محافظ اے قرآن کے مفسر تجھے آسمان کے فرشتے کعبہ کے پاسمان کے نام سے یاد کرتے ہیں تجھے آسمان کے فرشتے قرآن کے مفسر کے نام سے یاد کرتے ہیں تجھے آسمان کے فرشتے حدیث کے محدث کے نام سے یاد کرتے ہیں آج تیرے چہرے اغیاروں کی طرح کیسے ہو گئے نہار منہ جب تک تیرا کلیجا درجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں نہ ڈال دے دنیا دنیا دنیا مال مال مال سنت جائے بھاڑ میں قرآن جائے بھاڑ میں مذہب جائے بھاڑ میں کماؤ کماؤ کماؤ یہاں جلسے کی تیاری ہو رہی تھی مسلمانوں کی دکانیں تھی اگر دو چار سو روپے کا ویاپار گھٹ جاتا اگر کوئی فلم اسٹار مر جاتا اگر کوئی منسٹر مر جاتا کیا دکانیں بند نہیں ہو سکتی تھی یہ دکانیں بند ہوتی ایک ہے پٹاخہ پھوڑ کر یہ صدا لگائی جاتی کہ صاحب کسی نے بم پھوڑ دیا گلاٹا ہو گیا ون تھرٹی فور سیکشن لگ گیا چپل چھوڑ کر بھاگیں گے نبی کی غلامی کے لیے آقا کی سیرت کے لیے مسلمانوں یہ ہتھیار دیکھ رہے ہیں یہ غیر دیکھ رہے ہیں تم نے سیرت کو صحیح طریقے سے ان کے سامنے پیش نہیں کیا بلکہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور نیٹ کے ذریعے سے دنیا کے چپے چپے میں میری آواز جائے گی ہاتھ چھوڑ کر آج یہ اندر یہ مولانا تم سے معافی مانگتا ہے کہ لوگوں تم نے جو ہمیں دہشت گرد کہا ہے اس میں قصور ہمارا ہے لوگوں تم نے چور کہا تم نے اچکا کہا تم نے داڑھی کو گالی دی تم نے امامے کو گالی دی تم نے مدرسے کو دہشت گردی کا اڈا کہا تم نے مسجد کے میناروں کو ختم کرنے کی بات کی میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے انگریز میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں امریکہ میں معافی مانگتا ہوں کہ نبی کی غلامی کا حق ہم نے ادا نہیں کیا نبی کی سیرت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا نبی کا جلوہ پیش نہیں کیا نبی کے اخلاق کو پیش نہیں کیا امریکہ کے گورے انگریزوں ان چہروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ ان دکانوں ان کارخانوں ان ضلع کے میں ان شراب خانوں کے اڈوں اور یہ سیاسی کتوں کو پیچھے زندہ باد آباد کہتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ افسوس کی بات یہ ہے جن کو تمہیں دیکھنا چاہیے تھا جن کی راتیں تحجد سے آباد ہیں اور جن کے دن ذکر اور تلاوت سے آباد ہیں جن کا اٹھنا جن کا بیٹھنا جن کا مرنا جن کا جینا تمہارے لیے تھا تم نے ہم کو دہشت گرد کہہ دیا اور جو فلموں کے اندر ناچتا ہے فلموں کے اندر رنڈیوں کا رول ادا کرتا ہے جو ایک نمبر کا حرامی ہے قوم کا دشمن ہے ملت کا دشمن ہے تم ان سے اسلام سمجھنا چاہتے ہو آؤ ہم اسلام تمہیں بتائیں گے نوجوانوں اپنے دکانوں کے ذریعے سے اپنے معاملات کے ذریعے سے اپنی معاشرت کے ذریعے سے اپنی شادی بیاہ کے ذریعے سے چھوڑ دو چھوڑ دو بہت دور چلے گئے بہت دور نکل گئے امریکہ کے کتوں نے تمہیں کاٹ لیا ہے برطانیہ کے دے نے تمہیں بچ لیا ہے میرے رب کی کی قسم آؤ آؤ مدینہ بلا رہا ہے آؤ مکہ بلا رہا ہے آؤ گمبد خدرا بلا رہا ہے آؤ نبی روک کی روزے کی جالی بلا رہی ہے امریکہ وفاداری نہیں کر سکتا کوئی حکومت تمہاری وفادار نہیں بن سکتی کوئی سیٹ کوئی مالدار کوئی کروڑ پتی کوئی حاکم کوئی پولیس محکمہ کوئی ملٹری کوئی عدالت تمہاری نہیں ہو سکتی ولی اللہ عزت ہو ولی رسول ہی ولی المؤمنین ولیکن المنافقین مدافقین اللہ آ جاؤ آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ سر بلندی ہے ون تو آلونا ان کو تم ویف میرا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے حبیب جھوٹے نہیں ہو سکتے یہ سیاسی کتے جھوٹے ہیں یہ فلموں میں کام کرنے والے پیسہ لے کر ایک نقلی چیز کو اصلی چیز بناتے بتاتے ہیں یہ ڈپلیکیٹ چیز کو ورجنل بتاتے ہیں ان کا دھوکہ تم کھا چکے ہو ان کا زخم تم پا چکے ہو اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کعبے کا تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں حضرت اللہ کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے کر کہتا ہوں اب بربادی دیکھی نہیں جاتی اب تمہاری تباہی دیکھی نہیں جاتی تمام جیل پر ہو چکے ہیں تمام قید خانے آباد ہو چکے ہیں ابو غریب جیل بھر چکی ہے گمان تالاب کی جیل بھر چکی ہے تہار جیل بھر چکی ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے رحم کرو رحم کرو تمہیں تمہاری ماؤں کی عظمت کا واسطہ تمہیں تمہارے باپوں کے تقدس کا واسطہ تمہیں کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آہتوں کا واسطہ میرے حبیب سربر کولین میرے آپ کے آقا مولا جس کو کلام پاک نے کہا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یہ میرے آقا یہ میرے مولا ہماری ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے شفقت کرتے ہیں میری مولو میں مسلک کی بات کرنے نہیں آیا ہوں میں تمہیں دنیا سے چھڑانے نہیں آیا ہوں تم ڈب چکے ہو مدینے سے رشتہ توڑ چکے ہو مکے سے رشتہ توڑ چکے ہو جہاں جاتے ہو وہاں جہنم ہے اور جہاں تم نے چھوڑا ہے وہاں ریاض الجنہ ہے وہاں گمد قزرہ ہے وہاں مسجد نبوی ہے وہاں نبی اب منف سے نفیس اپنے جلوے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قریب ہے سلام کا جواب دیتے ہیں ہیں دور ہیں فرشتوں کے ذریعے سے سلام کا جواب ہمارا پہنچا رہے ہیں اللہ کا اللہ کے نبی کا واسطہ ہمارے نبی کے پاس جب یہ آئے حالتیں پہنچتی ہیں نبی کا دل دکھتا ہے ہمارے منہ پر کوئی غیر تھوکتا ہے کوئی جوتا مارتا ہے کوئی پاخانہ ہم پر ڈالتا ہے کوئی ہمیں گالی دیتا ہے کوئی ہمیں دہشت گرد کہتا ہے بتاؤ اگر تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے منہ پر کوئی پیشاب کرے جوتا مارے تمہاری تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہاری بیوی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہو سمجھ لے اللہ کے لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں اے اللہ اس امت کے لیے میں نے حسن کو قربان کیا اس امت کے لیے میں نے کربلا کی سردویب کے اندر حسین کو قربان کیا اے رب کائنات شہب ابی طالب کے اندر جب روم اور کسرا جب ایسے عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اے اللہ پتوں کو میں چبا کر کھا رہا تھا چمڑوں کو پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا کیا ہو گیا کیا ہو گیا تجھے مسلمان نوجوان شکرانے کے اندر کتے جانوروں کی طرح حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ کر کر کتوں کے ساتھ مل کر کھانے سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیر میں کا تعلق کو یاد آتا ہے میرے جسم کے رنگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پوچھا ساتھیوں نے کیا ہے واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بچوں کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی ماؤں کے سینوں سے دودھ سوکھ چکا تھا میں ایک مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے اندھیرے میں بیٹھا اچانک میرے پیشاب کی دھار جا کر ایک چیز سے ٹکرائی اور کھڑ کھڑ کھڑ آواز آئی میں نے کہا ہو نہ ہو کوئی چیز ہوگی پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کرنے کے بعد جن پر تہارت قربان جن پر وضو غسل اور قربان جن پر زمزم کا پانی قربان جن پر جنت کی بہتی نہریں قربان ایسے پاکیزہ طاہر اور متحر صحابہ میری بات اگر جھوٹی ہو تجھے اختیار ہے جو چاہے تو سلوک کر سکتا ہے حضرت ساتھ فرماتے ہیں استجا کرنے کے بعد آہستہ سے میں نے ہاتھ بڑھایا چمڑے کا ٹکڑا تھا پیشاب لگ چکا تھا پانی میں میں نے دھویا اسے سکایا اور اسے جلا کر اس کی رات کھا کر میں نے بھوک کو مٹایا نوجوان تیرے بندے تک شیب ابھی طالب بنا ہے تیرے بندے تک تاریخ کی گھاٹی سے میرے آقا گزرے ہیں تیرے بندے تک کی سرزمین کے اندر میرے آقا کے دندا نے مبارک شہید ہوئے ہیں اور جس چہرے سے تو میرے محبوب کی سنت کو نکالتا ہے آ تو ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے آجا اس اسٹیج پر آجا بتا میرے محبوب کے چہرے میں کیا کمی تھی میرے محبوب کے چہرے میں کیا قصور تھا میرے محبوب کے چہرے میں کیا ایک کمی دے تیرے لیے بھوکے مر رہے تھے تیرے لیے تین تین مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا تھا آج تو بش کا ٹونی ولیئر کا اسلام مسلمان دشمنوں کا چہرہ بناتا ہے میرے حبیب کے دل کو کتنا صدمہ پہنچتا ہوگا میرے محبوب کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی یا اللہ میں طائف کی سرزمین کے اندر اس قوم کے لیے مار کھایا آج اسے میرا چہرہ پسند نہیں آج اسے میرا لباس پسند نہیں آج ان کی عورتوں کو میرے عائشہ صدیقہ اور قطعت القبرا اور زینب ان میں کلسوم ان میں ہانی کا پردہ پسند نہیں نہیں نہیں دیکھو یاد رکھ لو یاد رکھ لو میرے محبوب کا دل دکا کر تم کمرشل اسٹریٹ نہیں ایم جی روڈ نہیں لاس اینجلس اور نیو یارک کے اندر بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس کھول لو لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو تمہیں عزت نہیں مل سکتی تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی کامیابی میرے محبوب کے قدموں میں ہے کامیابی قرآن کے پاروں میں ہے کامیابی صداقت میں ہے کامیابی عدالت میں ہے کامیابی سچائی میں ہے کامیابی بخاری میں ہے کامیابی مدینے کی گلیوں میں ہے کامیابی صفا میں ہے کامیابی مروا میں ہے نہیں نہیں اس دولت کے پیچھے قارون بہت آگے چل چکا تھا اس مال کے پیچھے فرعون بہت آگے چل چکا تھا شداد جا چکا تھا حامان جا چکا تھا جو گیا نبی کو چھوڑ کر ایک فرق بتا دو اگر کوئی ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو نبی کو چھوڑا ہو اور وہ کامیاب ہوا ہو ابو جہل کامیاب ہوا ابو لہب کامیاب ہوا ادبا کامیاب ہوا شیوا کامیاب ہوا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کامیاب ہوا عبداللہ ابن سبا کامیاب ہوا ایک مثال بتاؤ ایک مثال بتاؤ کہ دولت نے کسی کو کامیابی دی ہو دولت نے مان لے کسی کو سربلندی دی ہو نہ صاحب نہ بہت دور تو چلا گیا ہے آجا آجا قرآن کے سائے میں آجا جا قدرہ کے سائے میں آدھا میرے محبوب کا دل نہ دکھا اپنے نبی کا دل نہ دکھا جس نے دل دکھایا اس کی دنیا گئی اس کی قبر گئی وہ کتوں سے لکھ کر رکھ لے سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر زندگی تو گزارے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا اپنا چہرہ کھکر کر خون لا لے تیری بیوی تج سے راضی نہیں ہو سکتی اپنا لباس تو کتا اور سور جیسا پہن لے تجھے دنیا ماڈرن نہیں کہہ سکتی آجا مسواک کے اندر قیمت ہے آجا داڑھی کے اندر سر بلندی ہے آجا صدیق و فاروق کے لباس کے اندر بلند مرتبہ ہے حضرات صحابہ کرام ہم کے جنگلوں کے اندر گئے تو جانور ان کے قریب آنے لگے ایک صحابی کہنے لگے دیکھو یہاں سے تم نکل جاؤ کہا کیوں نکلے ایک جانور کو اللہ نے زبان دی تو یہ صحابی کہنے لگے نہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے غلام ہیں یہاں کاروبار کے لیے نہیں آئے یہاں بزنس کے لیے نہیں آئے یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے اتنا کہنا تھا راوی بیان کرتا ہے مورخ لکھتا ہے تمام جانور اپنے بچوں کو لے کر ہے جنگل چھوڑ کر چلے گئے میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں بہار یو پی اور پنجاب اور لدھیانہ سے آ کر میں شیخی بگاڑ کر جانے والا نہیں تیرے شیواجی نگر میں میری پیدائش ہے اسی شہر کا میں سٹیزن ہوں شہری ہوں یہیں پر رہوں گا اور یہیں پر تیرے آنکھوں کے سامنے رہوں گا لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو آ جا میرے محبوب کے طریقے پر اگر تجھے کامیابی نہ ملے میرے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا میں باہر کا پیشہ ور مقرر نہیں کہ دعوت کھا کر اور جیب کے اندر لفافے بھر کر میں چلا گیا ہوں میں تیرے سامنے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیکھ جو راستہ اپنایا ہے یہ راستہ تباہی کا ہے یہ راستہ بربادی کا ہے نبی کی بدعا لے کر نہ بیوی تیری ہو سکتی ہے نہ اولاد تیری ہو سکتی ہے نہ زمین تیری ہو سکتی ہے نہ آسمان تیرا ہو سکتا ہے نہ اپنے تیرے ہو سکتے ہیں نہ پرائے تیرے ہو سکتے ہیں مان لے عزت اسی میں ہے سربلندی اسی میں ہے کامیابی اسی میں ہے نبی کے پاس جب ہمارے آمال پیش ہوتے ہیں نبی ہمارے جھوٹ کو دیکھتے ہیں ہماری ہماری قیادت کو دیکھتے ہیں ہماری بد کو دیکھتے ہیں دستک ہے ٹم جی اور ہمارے جھوٹ کو دیکھتے ہیں بد کرداری کو دیکھتے ہیں بد اخلاقی کو دیکھتے ہیں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے فرماتے ہیں یہ امت جس کے لیے میں نے قربانی دی جس کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے ابشا صدیق کیا گیا تیرا اسلام کے لیے کیا گیا کیا قربانی دی اولاد کی مال کی جان کی دکان کی کیا قربانی دی مسجد کا مینارہ بنا دیا مرے ہوئے باپ کے نام پر محراب و ممبر بنا دیا مری ہوئی ماں کے نام پر کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے اسلام پر احسان کر دیا اللہ پر احسان کر دیا دین پر احسان کر دیا خدا تیرے سجدوں کا محتاج نہیں میرے محبوب تیرے درود کے محتاج نہیں اور تیرا شکریہ کہ ہم جیسے کمینوں ہم جیسے نالائکوں کو تو نے ہمیں توفیق دی تیرا نام لینے کی یہ رب کا احسان ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اے مسلمان نوجوان ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آ جا آ جا جب اذان ہو حیال حیال الفلاح لاکھوں کا کاروبار ہو کاروبار کو بند کر کر نماز کی طرف چلا جا اپنے چہرے کو باشرہ بنا لے اپنے لباس کو باشرہ بنا لے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے قسم کھا لے کہ جس شادی بیاہ کی محفل میں ویڈیو گرافی ہوگی کیمرہ کشی ہوگی کتوں کی طرح بفے سسٹم کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھایا جائے گا وہاں پر ہم نہیں شریک ہوں گے جو امام داڑھی مڈاتا ہے جو امام تصویریں کھچواتا ہے جو امام حرام کے لک میں پیٹ پہ ڈالتا ہے ہے جب تو اپنی ماں کے علاج کے لیے اپنی اولاد کی علاج کے لیے ہزاروں ڈاکٹروں میں سے بہترین ڈاکٹر اور سینکڑوں ہاسپٹلوں میں سے بہترین ہاسپٹل کا انتخاب کرتا ہے پھر نماز ایرے غیرے کو کیوں دیتا ہے حرام کھانے والا تصویریں کھچوانے والا ٹی وی دیکھنے والا داڑھی مڈانے والا اپنی بیوی کو بے پردہ لے جانے والا زنا کرنے والا بدکاری کرنے والا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا وہ امام جو متقی ہو پرہزگار ہو اس لیے ہماری نماز کو اللہ کے عرض تک لے کر جانا ہے وہ امام جو غلام ہو کمیٹی کا چاپلوس ہو اس کے ریموٹ کنٹرول کے بٹنوں پر اپنے جمعہ کے بیانات دیتا ہو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ سنہرے اصول ہے میرے بھائی میرے نوجوان تو بہت دور چلا گیا ہے تیرے پاس جمعہ کے خطبوں کی عظمت نہیں اذان کی عظمت نہیں نماز کی قیمت نہیں نبی کی سنت کی قیمت نہیں جہاں نبی کی سنتوں کے جناز نکالے جاتے ہیں تو جا کر بفے سسٹم کے اندر بے حیا فاہشہ رنڈی نما عورتوں کے سامنے کھانا کھاتا ہے میرے نبی کو کتنا صدمہ پہنچتا ہے میرے نبی کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہے اے نوجوان تو نہیں جانتا آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ امت امت محمدیہ بننے کے لیے لیے یہ امت امت وسط بننے کے لیے یہ امت کن تم خیر امت ان بننے کے لیے میں کہتا ہوں یہ امت زمین سے نہیں آ گئی آسمان سے نہیں تبک گئی یہ امت درختوں سے پتوں کی طرح نہیں جھڑ گئی میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس امت کے بننے میں آقا کی قربانیاں ہے اس امت کے بننے میں حسین کا خون لگا ہے اس امت کے بننے میں فاروق کی شہادت ہے اس امت کے بننے میں حضرت حمزہ کے جگر کو کلی کو چبایا گیا ہے لاج رکھ لے لاج رکھ لے تیرے باپ کی لاج نہ رکھ سکا تیری ماں کی لاج نہ رکھ سکا حضرت حمزہ کی لاج رکھ لے آقا کے پیٹ پر بنے جانے والے پتھروں کی لاج رکھ لے کتنی فکر کیا کرتے تھے کیا ملتا ہے تجھے میرے محبوب کو ستا کر کیا ملتا ہے اگر تجھے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے ہمت ہے آ جا آ جا ہم انگریزوں سے مقابلہ کریں گے فلسطین کے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے عراق کے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے افغانستان کے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے گجرات اور کشمیر کے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے تو ایک مرد کی اولاد ہے کیوں نبی کے دل کو دکاتا ہے نبی کے دل کو صدمہ کیوں پہنچاتا ہے تجھے کچھ نہیں ملے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا میرے آقا میرے محبوب کے دل کو دکا کر یاد رکھ لے میرے آقا نے کتنا تیرے لیے سدبہ اٹھایا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گوت کے اندر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا چار منٹ آقا کا سر مبارک تھا آخری لمحات تھے آخری وقت تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ مکھیوں کی بن مناہٹ کی آواز آ رہی تھی باپ مرتا ہے اولاد کی فکر شوہر مرتا ہے بیوی کی فکر بیوی مرتی ہے شوہر کی فکر دادا مرتا ہے پوتروں کی فکر نانا مرتا ہے نوازوں کی فکر آقا کا خاندان تھا نہیں تھا کیا ملتا ہے تجھے میرے محبوب کے دل کو دکا کر اما فرماتی ہے میں اپنے کام کو قریب لے کر گئی آقا فرما رہے تھے ربی حبلی امتی اہلا میں تیرے پاس آ رہا ہوں میری امت کا کیا ہوگا میرے بلال کا کیا ہوگا وقت قریب ہو رہا تھا برتن کے اندر پانی رکھا ہوا تھا سکرات کی سختی ستا رہی تھی میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا اس برتن میں ہاتھ ڈالتے چہرے انور پر ملتے اور دعا کرتے اللہ آئینی اللہ سکرات الموت اے اللہ موت کی سختی سکرات کی سختی بہت سخت ہے رام کا کرم کا معاملہ کرنا اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہی کہا قد قامت السلام قد قامت السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے میرے آقا میرے مولا قسم کھا لے قسم کھا لے یہ جسم کے ٹکڑے الگ ہو سکتے ہو سکتے ہیں ماں باپ جدا ہو سکتے ہیں اولاد سے رشتہ ختم ہو سکتا ہے بیوی پر زمین آسمان کے مطابق طلاقیں پڑ سکتی ہے آقا سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا آقا فرماتے ہیں عائشہ ذرا پردہ سرکا دینا ذرا پردہ ہٹا دینا اب عائشہ فرماتی ہیں کیا کریں گے آقا اب تو نماز کھڑی ہو رہی ہے آقا فرماتے ہیں آخری مرتبہ امت کے چہرے کو دیکھ لینا چاہتا ہوں فاطمہ موجود تھی آپ کی اولاد موجود تھی آپ کا خاندان موجود تھا آپ کا قبیلہ موجود تھا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلال تفقاوتی سلام کہہ چکے تھے سفید باندھ چکے تھے ابو بکر محراب میں کھڑ چکے تھے اور قریب تھا کہ میں اس پردے کو پھاڑ کر آخا کے سینے سے اپنے سینے کو لگا دیتا لیکن اگر میں یہ کام کرتا نماز کا نظام درہم برہم ہو جاتا اپنے سینے پر چٹان رکھ کر میں سب پہ چلا گیا آخا فرما رہے تھے عائشہ ابھی کچھ دیر رہنے دو صدیق کی قرآب کی آواز آ رہی ہے بلال کا چہرہ دکھ رہا ہے فاروق کا چہرہ دکھ رہا ہے آخری وقت تک ہمیں یاد کیا تجھے بھلا کر کیا ملتا ہے ہاتھ جوڑ کر میں تیرے پیر پڑھ کر میں اپنے سر کی پگڑی تیرے قدموں پر رکھ کر اللہ کا کعبے کا واسطہ دے کر آخری مرتبہ درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھ یا قسم کھا کر اٹھ جا میری بات میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں پڑھایا نہیں ہوں میں اسی شہر کا ہوں کتوں کی موت دے دے اگر تیری زندگی میں عزت نہ ملے عزت یہاں ہے سر بلندی یہاں ہے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کرنا ہمارے ہے غلطیوں کو معاف کرنا مولا ہم آخا کے دربار سے بہت دور چلے گئے ہم دشمنوں کے قریب چلے گئے مولا دشمنوں سے حفاظت فرما کر صحابہ کرام اور آقا کی سنتوں پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اور اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما آمین للہ رب العالمین حضرات شہر میں اور بیرون شہر جو پروگرام ہوئے ان پروگراموں کی سی ڈی یہاں پر برائے فروخت ہے اور اسی طرح حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دعوت کروں جو اکابرین امت میں جن کا شمار ہے حضرت کی کتاب ہے زلزلہ اور مشاہدات اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے یہ کتاب بھی برائے فروخت ہے اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے حضرت حکیم الملت حضرت پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاترنگ کے جو خلفاء یہاں تشریف لائے تھے اور ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی سی ڈی برائے فروخت ہے اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں کا اعلان ہو گیا دعا فرما لیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین وقدر الكفرة واليهود والنصارى والمشركين عداءنا عداء فعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم